Lecture number 23 of C S two zero one introduction earlier ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھا جائے آپ نے ابھی تک کیا سیکھا ہے and as I keep repeating it only comes lot of practice you have to keep on writing code and making sure you understand what you write ٹھیک ہے یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آئے آپ کیا لکھ رہے ہیں اور پھر اسپیسیفک کوئی اپنے لیے پرابلمس لیں بک کے اندر بھی بہت سارے پرابلمس دیے ہوئے ہیں اور ان کو بھی ایکسرسائز کے طور پہ آپ ٹریٹ کریں and become proficient in the use of code آج ہم جو ٹاپک ایڈریس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پری پروسیسر کا اور ہیڈر فائلس کا آج کا ہمارا ایجنڈا جو ہے وہ ہم پری پروسیسر کے بارے میں بات کریں گے اس کے ڈائریکٹوز کی بات کریں گے دیکھیں گے یہ کرتا کیا ہے اور کیوں استعمال ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے ہم آگے چل کے ہیڈر فائلز کی بات کریں گے جو آج تک آپ استعمال ضرور کرتے آئے ہیں لیکن ہم نے اس کو ایک قسم کا میجک رکھا ہوا تھا کہ جی آپ یہ لکھ دیں آگے کام چل جائے گا آج ذرا اس کے اندر ہم کھول کے ہیڈر فائلز کو بھی دیکھیں گے کہ ان کے اندر کیا ہوتا ہے پھر ہم انہی ہیڈر فائلز کے تھرو میکروز کی بھی بات کریں گے which is like code substitution جس سے ہماری زندگی کچھ حد تک آسان ہو جاتی ہے اور ایک آدھ مائنر ٹاپک ہے ریلیٹڈ اسی طریقے سے ڈیفائن کرنے کا ان کی ہم بات کریں گے تو آئیے پہلے ہم پری پروسیسر کی بات کرتے ہیں سی جو ہے وہ ایک بڑی سی لینگویج ہے چھوٹی لینگویج ہے اس کو انہانس کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک پری پروسیسر بھی ہے یہ ہر کی سی کمپائلر کے ساتھ آتا ہے پری پروسیسر کرتا یہ ہے کہ جی کمپائل کرنے سے پہلے اگر آپ نے پروگرام کے ساتھ کچھ مینیپولیشن کرنی ہو تو یہ پری پروسیسر ایکشن میں آتا ہے یہ کوڈ کو کچھ تبدیلیاں کرتا ہے اس کے اندر کوئی چیز شامل کرتا ہے یا کوئی ڈیفینیشن انکلوڈ کرتا ہے اور پھر جا کے کمپائلر کو وہ فائل ملتی ہے عام طور پہ ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ جناب کیا چیز انکلوڈ ہوئی ہے کیونکہ کوئی انٹرمیڈیٹ فائل ہمارے ہاتھ میں نہیں آتی but nonetheless there are lots of usages of this preprocessor ابھی تک ہم جو بات کرتے آئے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جی شاپ انکلوڈ کا ایک ڈائریکٹو تھا وہ ہم ہر پروگرام سے اوپر لکھ دیتے تھے something like sharp include iostream dot H اور ہم نے کہا تھا کہ جی یہ ایک جادو کی چیز ہے ابھی آپ لکھ لیں ہم بعد میں بات کریں گے آئیو اسٹریم کی ابھی باری نہیں آئی وہ ہم پھر اور اس کو ڈیلے کرتے ہیں ابھی آگے جا کے اس کو ڈسکس کریں گے لیکن آج یہ شاپ انکلوڈ والی جو بات ہے اس کے بارے میں we would like to discuss a little bit preprocessor کرتا کیا ہے دیکھیں جب ہم اس قسم کا کوئی ڈائریکٹو دے دیتے ہیں جہاں پہ ہم لکھتے ہیں کہ شاپ انکلوڈ فلانی چیز تو وہ جو فلانی چیز ہے ہے which usually is a text text file file ٹھیک اٹس این آرڈنری لیکن اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کوئی ترتیب کی چیز لکھی ہوتی ہے یعنی سی کا کوڈ ہوگا یا کوئی ہوں گی وہ جہاں پہ یہ لائن پروگرام کے اندر ہم لکھتے ہیں شاپ انکلوڈ والی اس جگہ پہ وہ پوری کی پوری فائل جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے ایز اے سیڈ ارلیئر یہ شامل ہوئی ہوئی فائل جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی لیکن کمپائلر کو ضرور نظر آتی ہے so when the compiler compiling it sees all of the things in that file almost all of the directive of the preprocessor they begin with the sharp sign ٹھیک ہے نا وہ جو ہیش سمبل ہے آپ کے کی بورڈ پہ ملتا ہے تو ہر لائن جو ہے وہ شارپ سے شروع ہوتی ہے دو میجر چیزیں ہیں جو کہ ہم پروسیسر ڈائریکٹو کے ساتھ کرتے ہیں پہلا وہ ہے جس کے ساتھ میں ابھی بات کر رہا ہوں وہ ہے انکلوڈ انکلوڈ کے ساتھ ہم نارملی جو لکھتے آئے ہیں وہ فائل جو ہے وہ اینگل بریکٹس میں گریٹر دین اور لیس دین سائن کے اندر فائل کا نام دیتے آئے ہیں یہ جو اس طرح سے ہم لکھتے ہیں that tells the C compiler کہ یہ فائل ایک خاص لوکیشن میں ایک خاص فولڈر میں پڑی ہوئی ہے وہاں سے اس کو انکلوڈ کر لیا جائے so I O stream dot H ہم نے انکلوڈ کی ہے اسٹینڈرڈ لب ڈاٹ ایچ انکلوڈ کی ہے F stream dot H include کی ہے اسٹرنگ ڈاٹ ایچ انکلوڈ کی ہے بہت ساری فائلیں جو ہے وہ ہم ایکسرسائز میں استعمال کرتے رہے ہیں اور سب کے نام جو ہیں وہ ہم نے اینگل بریکٹس کے اندر انکلوڈ کیے تھے these names are located in a specific directory اگر آپ اپنا ہمارا والا کمپائلر استعمال کر رہے ہیں which is Dev C plus plus تو اس کا ذرا ڈائریکٹری اسٹرکچر ضرور دیکھیے گا ونڈوز ایکسپلورر میں اس کو کھولیں اور لیفٹ سائڈ پہ اگر ڈیو سی پلس پلس کو کلک کریں گے تو رائٹ والے پین کے اندر آپ کو کئی اس کے سب فولڈرز نظر آئیں گے ان میں سے ایک سب فولڈر جو ہے وہ انکلوڈ کا سب فولڈر ہے اس کو اگر ڈبل کلک کر لیں یا اس کو لیفٹ سائڈ پہ کلک کر لیں تو رائٹ سائڈ پہ آپ کو بہت ساری فائلیں نظر آئیں گی اور یوزلی ان کا نام سم تھنگ ڈاٹ ایچ ہے H stand for header files why do we call them header files because normally یہ چیزیں ہم یہ فائلیں جو ہے یہ اپنے پروگرام کے اوپر ڈالتے ہیں سب سے اوپر انکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ اوپر آتی ہیں اس واسطے ہم ان کو ہیڈر کہتے ہیں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے آپ انکلوڈ کے ساتھ فائل اپنی سورس فائل کے اندر کہیں بھی کوئی ٹیکسٹ یا کوئی اور فائل انکلوڈ کر سکتے ہیں of course it has to make logical sense کہ ایک پروگرام چل رہا ہے اس کا ایک حصہ کہیں اور آپ نے لکھا ہے وہ انکلوڈ کر کے یہاں پہ لے آئے it has to be in the proper position but nonetheless H again for header added at the top of the program why do we need these لیکن جب ہم نے فنکشنس کی بات کی تھی بہت عرصہ پہلے تو ہم نے بات کی تھی کہ جی اگر پروگرام کے اندر لیٹ سے آپ کے مین کے اندر کوئی بھی فنکشن آپ نے ریفر کرنا ہو یا فنکشن کال کرنی ہو تو فنکشن کا پروٹوٹائپ جو ہے وہ پہلے ڈیفائن کرنا لازمی ہے یعنی کمپائلر کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ فنکشن کا نام کیا ہے اس کے آرگومنٹس کیا ہیں اور یہ ریٹرن کیا کرتا ہے یہ چیزیں پتا ہوں گی تو پھر وہ پہلا پاس جو ہے کمپائلیشن کا وہ اس سے گزر سکتا ہے جہاں تک رہی بات کہ وہ فنکشن کا اس ہمارے پروگرام کے اندر شامل ہوگا نارملی فنکشنز جو ہیں یا لائبریری فنکشنز جو ہیں وہ علیحدہ سے کمپائلڈ لائبریریز میں پڑے ہوتے ہیں وہ لنکر کا کام ہے کہ جی اس وقت جب آپ کا آبجیکٹ کوڈ بن گیا یعنی سورس کوڈ سے کمپائلر نے پہلا پاس کر لیا اور سورس کوڈ کو کنورٹ کر دیا into object code object code is machine code لیکن یہ ابھی چل نہیں سکتا it is not executable code جس کو ہم کہتے ہیں ریلوکیٹیبل ایکسیکیوٹیبل وہ نہیں ابھی بنا آبجیکٹ کوڈ جب بن جاتا ہے اس کے ساتھ باقی لائبریریز میں سے وہ فنکشنز کا آبجیکٹ کوڈ شامل کیا جاتا ہے جو کہ ہمارا پروگرام استعمال کرتا ہے وہ جب پروگرام شامل ہو جاتا ہے پھر اس کے ساتھ کچھ میموری لوکیشن وغیرہ کی انفارمیشن ساتھ انکلوڈ کر کے پھر ہماری ایکسیکیوٹیبل فائل بنتی ہے یہ تو لنکر کا کام ہے کمپائلر نے اس وقت تک کیا کیا کہ ہم نے جو بھی فنکشن استعمال کرنا تھا اس کو کمپائل کر کے مشین کوڈ میں اس کا نام اور آرگومنٹس جو ہیں انکلوڈ کر لیے لیکن کمپائلر یہ بھی چیک کرنا چاہتا ہے کہ یہ فنکشن کال جو ہم نے لکھی ہے یہ ویلڈ ہے کہ نہیں ہے اس کی ویلیڈیٹی چیک کرنے کے لیے کمپائلر یہ چاہتا ہے کہ یا تو فنکشن کی ڈیفینیشن پہلے آ چکی ہو یعنی پورا فنکشن کرتا کیا ہے اور اگر ڈیفینیشن نہیں آئی تو کم از کم اس کی ڈیکلریشن یعنی ہو تاکہ فنکشن کی شکل نظر آ جائے جب تو ہم اپنے فنکشن لکھ رہے ہیں تو ہمارے پاس یہ دونوں آپشنس ہیں کہ ہم فنکشن اوپر ڈیفائن کر دیں پھر ہم مین کے اندر آئیں جہاں پہ ہم نے یہ فنکشن استعمال کرنا ہے and we go on like that in which case the definition of the function جو اوپر ہم نے لکھی ہے وہ پروٹوٹائپ کا بھی کام کر دیتی ہے اور ڈیفینیشن کا بھی کام کر دیتی ہے دونوں کام ہو جاتے ہیں مین کے اندر ہم وہ لائن لکھ سکتے ہیں جہاں وہ فنکشن کال کر رہے ہیں اور کمپائل کرتے وقت وہ فنکشن بھی کمپائل ہو جاتا ہے اور مین بھی کمپائل ہو جاتا ہے لنک کریں اور چلا لیں in case and as the programs become big یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ جی سارے فنکشنز پہلے اوپر ڈیفائن کیے جائیں کئی دفعہ ہم کرتے ہیں کہ فنکشنز ایک علیحدہ فائل میں ڈیفائن کر دیتے ہیں اور اس کو علیحدہ سے کمپائل کر کے آبجیکٹ فائل بنا لیتے ہیں اور مین کے اندر صرف وہ فنکشنز استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کیس کے اندر ہم فنکشن کی کیونکہ ڈیفینیشن اب کسی اور فائل میں یا کہیں اور پڑی ہوئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ فنکشنز کی ڈیکلریشنز اوپر آ جائیں وہی بات کہ اگر یہ پروگرام جو ہے ہمارا یہ کمپلیکس ہو گیا اور اس کے اندر بیسیوں فنکشنز ہیں تو یا تو آپ مین کے اوپر وہ بیسیوں جو ہے ڈیفینیشن یا پروٹوٹائپس لکھیں اور پھر جا کے مین کی باڈی جو ہے وہ لکھنی شروع کریں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی خود ہیڈر فائل ایک بنا لیں so you can call it something like my header dot H یہ جو فائل ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا صرف فنکشن پروٹوٹائپس لسٹڈ ہوں گے یہ فنکشن پروٹوٹائپ لکھ کے لکھ کے اس فائل کے اندر آپ اس کو سیو کر دیں آرڈنری ٹیکسٹ فائل کے طور پہ اب جب آپ مین لکھنے آتے ہیں تو اس میں جو سسٹم ریکوائرمنٹس ہیں یعنی sharp include I O stream dot H اگر آپ نے ان پٹ آؤٹ پٹ کرنی ہے وہ تو آپ لکھ لیں گے اس کے بعد آپ شاپ انکلوڈ کے ساتھ مائی ہیڈر ڈاٹ ایچ بھی بیچ میں لکھ دیں گے نارملی کیونکہ یہ فائل جو ہے یہ ہمارے کسی فولڈر میں پڑی ہوتی ہے اور نارملی اس فولڈر میں جہاں پہ ہمارا مین پروگرام جو ہے اس کا سورس کوڈ پڑا ہوا ہے اس واسطے اس کو اینگل بریکٹس میں انکلوڈ نہیں کیا جاتا اس کو ڈبل کوٹیشن مارکس کے اندر انکلوڈ کیا جاتا ہے ڈبل کوٹیشن مارکس میں جب ہم فائل کا نام دیتے ہیں تو انکلوڈ جو ہے وہ کرنٹ ورکنگ ڈائریکٹری کے اندر اس فائل کو ڈھونڈتا ہے so keep that difference in mind کہ when we include the name of a file in angle brackets then the C compiler looks in specific location وہ لوکیشن جو کہ کمپائلر کو پتا ہے کہ جی انکلوڈ فائلس کہاں پڑی ہوئی ہیں اگر آپ ڈیو سی پلس پلس میں ہی دیکھیں تو آپ کو ٹولس کے نیچے آپشنس کا ایک ملتا ہے اور چوائس جہاں پہ ایک پورا جو ہے نا ڈائلگ باکس کھلتا ہے جہاں پہ آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ جی انکلوڈ فائلس کہاں ہیں اور باقی چیزیں کہاں ہیں اور لائبریریز کہاں ہیں ایٹسٹرا وہ جو وہاں پہ انکلوڈ فائلس کی ڈائریکٹری یا فولڈر کا نام پورا لکھا ہوا ہے وہ جو ہے وہ ہے the one that relates to the angle brackets جب ہم اپنی ہیڈر فائل لکھتے ہیں تو نارملی جو ہمارا سورس کوڈ ہے وہ شاید مائی ڈاکیومینٹس میں سیو ہو رہا ہو اگر وہ وہاں پہ ہو رہا ہے تو ہماری ہیڈر فائل بھی ہم اسی فولڈر کے اندر رکھیں گے اور اس کا نام جو ہے پروگرام کے اندر وہ ڈبل کوٹیشن مارکس کے اندر شامل کریں گے اینگل بریکٹس کے اندر نہیں کریں گے اب اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے جب ہم نے یہ کمپائلر کو کہا کہ جناب ہمارا پروگرام کمپائل کرو تو وہ پہلے شاپ انکلوڈ ڈائریکٹیوز کو دیکھتا ہے یہ جو ڈائریکٹیوز ہیں ایک ایک کر کے پروسیس ہوتے ہیں سب سے پہلا ڈائریکٹو اگر کہتا ہے شاپ انکلوڈ اینگل بریکٹس میں I O stream dot H تو وہ ڈیو سی پلس پلس یا جو بھی آپ سی کمپائلر استعمال کر رہے ہیں اس کے انکلوڈ ڈائریکٹری میں جائے گا اور دیکھے گا کہ جی I O stream dot H کہاں پہ ہے اور پھر اس کو آئی او اسٹریم کو ایز اے ٹیکسٹ فائل آپ سمجھ لیں پوری کی پوری آپ کے پروگرام کے اوپر وہ شامل کر دے گا so in a way your source code is expanding next line کوئی اور شاید آپ نے شاپ انکلوڈ لکھا ہو اس میں جو فائل لکھی ہوئی ہے وہ ساری انکلوڈ ہوگی ان دا سیم آرڈر یعنی آئی اوپر لکھی تھی تو پہلے اسٹریم ڈاٹ ایچ آئے گی اس کے بعد شاید آپ نے ایف اسٹریم ڈاٹ ایچ لکھا ہو اس کے بعد ایف اسٹریم ڈاٹ ایچ کا کوڈ آئے گا اس کے بعد اگر آپ نے لکھ دیا مائی ہیڈر ڈاٹ ایچ تو جو مائی ہیڈر ڈاٹ ایچ لکھا تھا وہ اس کے اندر آ جائے گا پھر آپ کا اپنا پروگرام آئے گا اور یہ ساری جو بڑی ایکسپینڈیڈ فائل ہے پھر یہ کمپائلر کو دی جائے گی کہ جی ہاں اب اس کو کمپائل کرو so you have to be careful and you have to understand کہ یہ ان آرڈر آف ڈیفینیشن جو ہے انکلوژن ہوتی ہے کوڈ کی ان اے وے آپ کا پروگرام اس وقت تک بہت پھیل چکا ہے بڑا ہو چکا ہے luckily we never get to see it ہمیں تو اینڈ پہ جا کے ایکسیکیوٹیبل ملے گی اب ان کے اندر یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ جی یہ انکلوڈ فائل صرف اوپر آ سکتی ہیں یا پروگرام کے درمیان میں بھی ڈالی جا سکتی ہیں as I mentioned earlier there is no requirement کہ جی انکلوڈ فائل جو ہیں وہ صرف پروگرام کے اوپر ہوں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے ہاں نارملی ہم اوپر ہی انکلوڈ کرتے ہیں بیکاز دے آر ہیڈرس ہم یہ نہیں کرتے کہ کوڈ کا سیگمنٹ جو ہے نا اس کو کہیں اور ڈیفائن کر کے اس کو انکلوڈ سے بیچ میں لے آئیں کیا جا سکتا ہے but that is not the practice اس کے علاوہ اور ہمارے پاس کون سے ڈائریکٹوز ہیں ہم نے ایک شارپ انکلوڈ کا بھی ڈسکس کیا one of the other major directives is the sharp define directive sharp define کے ساتھ آپ میکروز ڈیفائن کر سکتے ہیں میکرو ہم کہتے ہیں کہ جی ایک خاص نام جس سے سبسٹیچیوٹ کر کے ہم کوئی چیز ایکسپینڈ کر کے وہاں پہ انکلوڈ کی جا سکتی ہے میکرو کا کام جو ہے ایک دو شاید ہم نے استعمال بھی کیے ہوں otherwise let's talk about them now for example ہم کوئی پروگرام لکھ رہے ہیں جس کے اندر ہمیں پائے کی ویلیو کی ضرورت ہے pi is like as you know a universal constant three point one four one five nine two six اور وہ چلتا جا رہا ہے اور کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں اس کی ویلوز کیلکولیٹ کرنے کے اندر لیکن ایک کانسٹینٹ ہے بجائے اس کے کہ ہمارے کوڈ میں جہاں پہ بھی پائے کی ویلو کی ہمیں ضرورت ہو وہاں پہ ہم یہ ویلو لکھ رہے ہوں three point one five one nine whatever اس سے بہتر یہ ہے کہ شاید ہم ایک جگہ پہ کہیں پہ پائے ڈیفائن کر دیں نہ آپ کہیں گے کہ جی یہ تو ہم ایک ویریبل سے بھی کام کر سکتے ہیں بالکل صحیح ہے کہ آپ ویریبل کے ساتھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ڈبل پائے اور پھر یا وہیں پہ اس کو اسائن بھی کر دیں ویلیو یا آگے جا کے آپ لکھتے ہیں pi equal to something اور پھر پائے کو استعمال کرتے رہیں no problem but actual situation is کہ اس طرح اگر آپ پائے ڈیفائن کریں گے تو it's just an ordinary variable if it is a variable تو اس کی ویلیو ری اسائن بھی ہو سکتی ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ جہاں پہ بھی ہم پائے لکھیں وہاں پہ پائے کی نیچرل کانسٹنٹ جو ہے اس کی ویلیو آئے اور کوئی ویلیو نہ آئے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم پروگرام کے اوپر یہ ایک لائن لکھ دیتے ہیں شارپ ڈیفائن اور ڈیفائن پورا انگریزی کا ورڈ ہے which means define whatever I am seeing اور اس کے بعد جو بھی ہم سمبولک نیم استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ نام لکھ دیتے ہیں ان دس کیس پائے پی آئی اور پھر یہ بھی کنونشن ہے کہ جب ہم اس طرح کے نام لکھ رہے ہوں تو ان کو فل کیپٹلس میں لکھیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوڈ میں جہاں پہ ہم یہ ویریبل یا سمبولک کانسٹنٹ جو ہے not a variable symbolic constant جہاں پہ بھی ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ہمیں نظر آ جائے گا آسانی سے تو ہم نے لکھا شارپ ڈیفائن پھر کیپٹلس میں لکھا پائے اور پھر اسپیس دے کے ہم نے لکھا 3.1415926 یا whatever value we want to assign to this constant اب یہ جو ہے پری پروسیسر اس کے ساتھ کیا کرتا ہے پری پروسیسر یہ کرتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کوڈ کو کو کہ اس کمپائل کرو تو پہلے دیکھتا ہے کہ جی شارپ ڈیفائنس کون سے ہیں ایک تو شارپ انکلوڈ کی میں نے بات کی وہ تو فائلیں کی فائلیں جو ہے پورا ٹیکسٹ جو ہے اس میں انکلوڈ ہو گیا اب وہ یہ کرتا ہے کہ جی ڈیفائن کے ساتھ جو بھی آپ نے نام لکھا ہوا ہے وہ جہاں جہاں کوڈ میں آتا ہے وہاں پہ نام ریپلیس ہو جاتا ہے value of the name assigned with the sharp define statement so in way compiler کو پائے نظر نہیں آتا کمپائلر کو جہاں جہاں ہم نے سورس کوڈ کے اندر پائے لکھا تھا وہاں پہ 3.14159 ہی نظر آئے گا اب اس کا فائدہ کیا ہے نقصان کیا ہے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ سپوز ہم نے پروگرام لکھنا شروع کیا تو اس وقت پائے کو ڈیفائن کیا ہے پوائنٹ بچوں والی ڈیفینیشن دو ڈیسیمل پلیسز تک اس کے بعد جب ہم نے کوئی کمپیوٹیشن کی اور ہم اپنے ریزلٹس کو دیکھنے لگے تو لگا کہ یہ تو کافی ایکوریٹ نہیں ہے بہتر یہ تھا کہ ہم پائی کی ویلیو کو چار ڈیسیمل پلیسز تک لے جاتے اب دیکھیں اگر ہم نے پائی کی ویلیو کوڈ کے اندر ہر جگہ پہ لکھی ہوتی ہے 3.14 تو آپ سرچ اینڈ ریپلیس کر رہے ہوتے اور اس کو ریپلیس کر کر کے ہر جگہ پہ اس کو 3.141592.6 لکھ رہے ہوتے پرابلم کہیں نہ کہیں کوئی ویلو مس بھی ہو سکتی ہے ایک دوسرا کہ شاید 3.14 کہیں اور لکھا ہو کسی اور وجہ سے اور وہ پائے نہ ہو کوئی اور کانسٹینٹ ہو ٹیکس ریٹ ہو اگر کسی نے فنی ٹیکس ریٹ رکھا ہوا ہے اور اس کو بھی ہم پائے کی ویلو کے ساتھ ہی بدل دیں so you can't do a blind search and replace and expect to work it's much nicer کہ پائے اوپر ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے اور نیچے پی آئی جو سمبل ہے وہ استعمال کر رہے ہیں کوڈ کے اندر جب ہم نے ویلو کو اپڈیٹ کرنا ہے بدلنا ہے یا اس کو زیادہ ڈیسیمل پلیسز تک استعمال کرنا ہے تو پروگرام میں ایک جگہ پہ جا کے ہم نے پائی کی ویلو بدلی اور پھر جب کمپائل کریں گے تو ہر جگہ پہ وہ ویلو سبسٹیچیوٹ ہو جائے گی اس چیز کا خیال رکھیے کہ جب ہم شارپ ڈیفائن کے ساتھ کوئی اس طرح سمبولک نیم جو ہے وہ ایسوسیٹ کرتے ہیں تو وہ ایکچوئل کوڈ میں سبسٹیچیوشن ہوتی ہے before it goes to the compiler this gives us very nice control کہ جی ایک جگہ پہ ویلیو بدلی پورا پروگرام جو ہے وہ اپڈیٹ ہو گیا اس کو کمبائن کریں شارپ انکلوڈ کے ساتھ کہ جی ہم نے ایک مائی ہیڈر ڈاٹ ایچ بھی لکھی تھی اپنی ہیڈر فائل تو کیوں نہ پائے کہ ڈیفینیشن ہیڈر فائل میں ہی ڈال دیں اس کا فائدہ کیا ہوگا جہاں جہاں وہ ہیڈر فائل استعمال ہوگی وہ آٹومیٹیکلی پائے کی نئی ویلیو جو ہے وہ وہاں پہ اپڈیٹڈ ملتی رہے گی آپ کے پروگرام کو فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس پانچ فنکشنس ہیں اور پانچ فنکشنس کے اندر پائے استعمال ہونا ہے اور آپ نے ان کی علیحدہ علیحدہ سورس کوڈ فائلز بنائی ہوئی رادر دین ایک لمبی فائل کے تو آپ کو پانچ جگہ پہ شارپ ڈیفائن پائے 3.14 پوائنٹ ون فور ایٹسٹرا کرنا پڑے گا وہ بھی آپ ہیڈر فائل میں لے جائیں اب اگر آپ نے ویلو اپڈیٹ کرنی ہے تو صرف اپنی ہیڈر فائل کو اپڈیٹ کریں جب بھی آپ پروگرام کو ریکمپائل کریں گے everything will be up so it's a nice way of doing things ایک چیز کلیئر کرتا چلوں یہ جو ہمارے پری ڈائریکٹس ہیں شارپ انکلوڈ شارپ ڈیفائن یہ سی کی اسٹیٹمنٹس نہیں ہیں since they are not C statements ان کے اینڈ پہ ہم سیمی کولن نہیں لگاتے اس چیز کا خیال رکھیے گا otherwise that becomes like a syntax error یا کچھ عجیب قسم کے سائڈ افیکٹ ہونے شروع ہو جائیں گے صرف یہی دو پری ڈائریکٹیوز ہیں نہیں کافی سارے اور ہیں یہ لسٹ بھی آپ دیکھ لیجیے آپ کے ہینڈ آؤٹ میں بھی دی ہوئی ہے خیال رہے کہ پری سب جو ہیں وہ شارپ سائن کے ساتھ شروع ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہم کنڈیشنل کمپائلیشن بھی کر سکتے ہیں ایف بھی ہے ہمارے پاس sharp if sharp else sharp end if اور اگر ایلس ایف استعمال کرنا چاہیں ہم تو اس کے لیے sharp E L I F L F یہ بھی چلتا ہے اس کے بعد ہم یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ جی کوئی سمبل جو ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ نہیں سو وی کین سے اگر ڈیفائن کیا ہوا ہے یعنی جیسے ہم نے پائے استعمال کیا تو وی کین آلویز سے کہ جی if sharp if def pi which means اگر پائے ڈیفائن ہوا ہوا ہے تو پھر یہ کرو تو اور نیچے کچھ اور ہمارے پاس اسٹیٹمنٹس آ جائیں گی یہ کنڈیشنل کمپائلیشن کے اندر چلی جاتی ہیں دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے کہ فار ایگزامپل اگر پائے آلریڈی ڈیفائنڈ ہو یعنی شارپ ڈیفائنڈ پائے کہیں پہ کیا ہوا ہے تو it is an error to try and define it again اس واسطے اس کو پہلے انڈیفائن کرنا لازمی ہے اور انڈیفائن کے لیے شارپ انڈیف آ جاتا ہے سو so, کافی سارے ہیں جو پری پروسر ڈائریکٹیوز ہیں اور کنڈیشنل کمپائلیشن کے اندر ہمیں جو فائدہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا پروجیکٹ بڑا ہو جاتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ڈبگ کرنا چاہیں اور ڈیبگنگ کے اندر ایک کامن ٹیکنیک یہ ہے کہ جی آپ کوئی آؤٹ پٹ اسٹیٹمنٹ اسکرین پہ لکھنا شروع کر دیں at various points in the program to see کہ یہاں تک ٹھیک کام کیا ہے یہاں پہ یہ ویلو آ رہی تھی آگے چلیں یہاں پہ یہ ویلو آ رہی تھی and so on so you sprinkle your source code with lots of output statement which normally start giving you a picture کہ جی پروگرام کیا پروسیس کر رہا ہے اب جب سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے and you know that your program works fine to go and start removing all these output statement part of that the میں ہمیں نہیں چاہیے تھی یہ تو ہم نے ڈیبگنگ کے لیے استعمال کی وہاں پہ ہم پھر کنڈیشنل کمپائلشن کر سکتے ہیں کہ جی اوپر ایک کوئی سمبولک نیم ڈیفائن کر دیں لیٹ سی ڈبگ اور نیچے جا کے ہم شارپ اف کے ساتھ کہیں کہ اگر ڈیفائنڈ ہے تو پھر یہ آؤٹ پٹ اسٹیٹمنٹ چلا دو شارپ اینڈ اف اب فائدہ یہ ہوگا بائی دا وے اب دیکھیں میں نے کیا کیا کہ جی شارپ ڈیفائن ڈی بگ پہلے جو ہم نے شارپ ڈیفائن کا ایگزامپل کیا تھا اس کے اندر پائے کو ایک ویلو دی تھی ضروری نہیں ہے کہ شارپ ڈیفائن کے ساتھ ویلو دی جائے صرف یہ کہہ دینا شارپ ڈیفائن پائے مینس کے ایک سمبل پائے جو ہے وہ ڈیفائن ہو گیا ہے اس کی ویلو کوئی نہیں ہے but it exist as far as the compiler is concerned so اسی طریقے سے جب ہم ٹیسٹ کرنے جاتے ہیں کہ جی ایف ڈیف تو اف ڈیفائنڈ ہم لکھ سکتے ہیں آگے pi obviously that is too contrived لیکن ڈیبگنگ کے حوالے سے دیکھیں ہم کہتے ہیں شارپ ڈیفائن ڈیبگ اب ڈیبگ ہم نے پورا کیپٹلس میں لکھ دیا کوئی ویلو نہیں دی لیکن نیچے جا کے اگر ہم یہ لکھیں گے شارپ اف ڈیف ڈیبگ تو دیٹ ول ریٹرن ٹرو کیونکہ ڈیبگ ڈیفائنڈ ہے so that is how we use simply defining a name makes it exist as far as the compiler is concerned so we can do conditional compilation we can do actual macro translation which means replacement of a symbol by the value in front of it and remember you cannot redefine a symbol without undefining it first undefine کرنے کے لیے وہی انڈیف کا ہمارے پاس میکرو ہے تو آپ شارپ انڈیف اور آگے جو بھی سمبولک نیم آپ نے استعمال کیا تھا فار ایگزامپل ڈباگ یا پائے یا کوئی اور چیز وہ لکھ دیں گے تو اس پوائنٹ آنورڈ اس پوائنٹ سے آگے کو وہ سمبل اویلیبل نہیں ہوگا so that that means the compiler will now no longer see that symbol and you can can't define symbolic name if it already exist in the definition so اگر کرنا ہو تو اس کو انڈیفائن کرنا ضروری ہے پریکٹس کے لیے what I would strongly recommend is کہ آپ کچھ ہیڈر فائلس کو کھول کے دیکھیں فار ایگزامپل آپ نے ایک اسائنمنٹ بھی کی تھی اس کے اندر ہم نے کون آئی او جو ہے کونسول ان پٹ پٹ آؤٹ یہ پرانے زمانے کی لیگسی ہے اور جو ہمارے کی بورڈ والے systems and the ones which are not using graphical interface وہاں پہ ہم یہ استعمال کرتے ہیں سو کون آئی او کی نا دو ورائٹیز آپ کے پاس موجود تھیں ڈیو سی پلس پلس میں کم از کم وہاں پہ کون آئی او ڈاٹ ایچ بھی تھی ایز اے ہیڈر فائل اور ایک اس کا ویریئنٹ تھا کون آئی او ڈاٹ سی ان کو آپ کھولیں ایڈٹ نہ کیجیے گا کوئی چیز چینج نہ کیجیے گا شاید کمپائلر کام کرنا ہی بند کر دے یا عجیب قسم کے افیکٹس آ جائیں بس کو پڑھنے کی کوشش کریں انیشل امپیکٹ تو آپ کا ہوگا اوہو یہ کیا چیز کھول لی گھبرانے کی بات نہیں ہے actually you now have enough knowledge to actually read it line by line if you look at it you will find کوئی نام ہے کسی ویریبل کا یا کانسٹینٹ کا انہوں نے استعمال کیا ہوا تو یو مائٹ فائنڈ کہ اس سے پہلے انڈر اسکور کیریکٹر لگے ہوئے انڈر لائن والا میں نے ایک لیکچر میں پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بہت سارے انٹرنل کانسٹینٹس ہیں یا انٹرنل سمبولک نیمز جو ہیں جو کمپائلرز ہمارے استعمال کرتے ہیں ان کا نام نارملی ڈبل انڈر اسکور کے ساتھ شروع ہو رہا ہوتا ہے لہٰذا it is good programming practice کہ ہم اپنے لیے کوئی ایسے ویریبلس استعمال نہ کریں جن کا نام جو ہے وہ ڈبل سے شروع ہو ہو رہا that was just an aside but you you look at some of these files which we have been using in our programs will find for example یہ کون آئی کے اندر آپ کو گیٹ سی ایچ ای کی ڈیفینیشن بھی ملے گی ایک فائل میں صرف لکھا ہوگا int get C H E which means it's a declaration دوسری والی فائل کے اندر اس کا پورا کوڈ بھی دیا ہوا ہے so in way the function is defined over so you might want to to compare and and read through these files it's interesting understand کہ جی چیزیں جو ڈیفائن کی گئی ہیں جب آپ انکلوڈ کرتے ہیں پوری فائل آپ کے پروگرام کے اندر چلے گی اور وہ ڈیفائنڈ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے پروگرام کو اویلیبل ہو جاتی ہیں فار ایگزامپل اسی کو ایگزامپل کو لے لیں اگر کون آئیو ڈاٹ سی یا کون آئیو ڈاٹ ایچ آپ انکلوڈ نہیں کرتے اپنے سورس میں اور آپ وہاں پہ کہیں پہ جا کے کہہ دیتے ہیں get C H E which is get character with echo for those of your interested کہ جب ہم کی دبائیں تو وہ ایکو بھی کرے اسکرین پہ بھی نظر آئے کہ ہم نے کون سا بٹن دبایا ہے سو گیٹ سی ایچ ای اگر ہم نے پروگرام میں لکھا اور اوپر انکلوڈ نہیں کی فائل تو you will get a compiler error وہ جو نیچے والا آپ کی ایرر اسٹیٹمنٹس آ رہی ہوتی ہیں چھوٹی ونڈو کے اندر وہاں پہ آ, گیا, آ جائے گا something like get C H E not defined اس وجہ سے کہ ہم نے وہ ہیڈر فائل انکلوڈ ہی نہیں کی جس کے اندر اس فنکشن کی ڈیفینیشن ہے again one of these two this a very interesting construct right at the top which is something like if def C plus plus تو پھر ایکسٹرن سی کر کے لکھا ہوا ہے کچھ اور پھر اینڈ ہے وچ مینس اگر آپ اس کو سی کوڈ کے حوالے سے اگر دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ جی اگر کوئی چیز ڈیفائنڈ ہے تو پھر اس نے ایک لائن لکھی ہے جو کہ اس فائل کے اندر انکلوڈ کی جانی چاہیے وہ لائن اگر دیکھیں اس کے اندر بریس بھی ڈلا ہوا ہے ایک اوپننگ کرلی بریکٹ ڈلا ہوا ہے تو اگر اوپننگ کرلی بریکٹ ہے تو وہ ختم کہاں ہوتا ہے go to the bottom of the same file I don't remember which while it is but go to the bottom of that file کون آئی ڈاٹ سی پروبلی اور وہاں پہ آپ کو پھر وہی اف ڈیف نظر آئے گا اور اس اف ڈیف کے ساتھ کلوزنگ کرلی بریکٹ ڈلا ہوگا سو so یہ اگزامپل ہے کنڈیشنل کمپائلیشن کی کہ جی اگر یہ سمبل ڈیفائنڈ ہے تو یہ لائنیں بھی انکلوڈ کرو اور یہ والی لائن بھی انکلوڈ کرو and then you what a code block جہاں پہ اوپر بھی ایک بریس ہے اور نیچے بھی ایک بریس ہے so lots of things that you see in these files you I would strongly urge you کہ جتنی آج تک ہم استعمال کرتے آئے ہیڈر فائلس ان کو کم از کم کھول کے ایک سرسری نظر ضرور گزارے so that you can see کہ جی ہاؤ پروفیشنل پروگرامرز یا پروگرامرز جو کہ کمپائلرز لکھ رہے ہیں وہ کس طرح سے کوڈ لکھتے ہیں اگر آپ کے پاس لائنکس آپریٹنگ سسٹم ہو اٹ از فری اور اس کا سورس کوڈ بھی فری ہے وہ سارا سی میں لکھا ہوا ہے you can take a look at the function written by the gurus اور دا سی گروز جو کہ ایکچولی لکھ رہے ہیں آپ کے string manipulation function string copy کا سورس کوڈ آپ کو مل جائے گا اسٹرنگ کمپیئر کا مل جائے گا and it is a good idea to read how the master آپ کا اسٹائل بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ افیکٹ ہو let's go on and look at a real macro macros جو ہیں وہ دو مختلف ورائٹیز میں آتے ہیں ایک میکرو ہم استعمال کر چکے ہیں وہ تھا شارپ ڈیفائن پائے اور آگے اس کی ویلو دے دی اور یہ ایکچولی میکرو کا مطلب ہے کہ جہاں پہ پائے آئے گا وہاں پہ اس کی ویلو سبسٹیچیوٹ ہو جائے گی اس طرح کے جو سمپل میکروز ہیں which are more like symbolic names being mapped on to constants وہ تو ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں لیکن ایک اور قسم کا میکرو ہے جو کہ آرگومنٹ بھی لیتا ہے یعنی it's a parameterized macro for example اگر میں یہ ایک میکرو لکھوں شارپ ڈیفائن اور پیرنتھ کے اندر ایکس اب میں چاہ ہی رہا ہوں کہ اس کے بعد اس کی ڈیفینیشن لکھوں تو ڈیفینیشن اسپیس چھوڑ کے ہم لکھتے ہیں ایکس اسٹار ایکس ریمبر یہ پری پروسر میں لکھ رہے ہیں یہ سی کا سورس کوڈ نہیں ہے لہذا یہاں پہ سیمی کولن نہیں ڈالیں گے ہوگا یہ کہ جہاں پہ بھی آپ کے پروگرام میں آپ نے لکھا اسکوئر سم تھنگ تو کمپائلیشن سے پہلے ہی آپ نے لکھا وہاں پہ جا کے لیٹ سے اسکوئر آئی تو یہ میکرو جو ہے وہاں پہ ریپلیس کر دے گا آئی اسٹار آئی وہاں پہ لکھا جائے گا اسکوئر غائب ہو جائے گا پرنتھس غائب ہو جائیں گے فل سبسٹیچیوشن ہو جائے گی جب آئی اسٹار آئی لکھا گیا پھر آپ نے پروگرام جو ہے وہ کمپائلر کو دیا اور اس نے کمپائل کر کے ایکسیکیوٹیبل کوڈ بنا دیا اب اس کے اندر تھوڑی سی پرابلمس آ جاتے ہیں پرابلمس کیا آتے ہیں سپوز میں نے یہی ڈیفینیشن اوپر لی کہ اسکوئر ایکس اور اس کی ڈیفائن کر دیا ایکس اسٹار ایکس نیچے جا کے میں نے کہا اسکوئر اور کے اندر لکھ دیا آئی پلس جے اب ذرا سبسٹیچیوشن کریں دیکھیں کیا ہوتا ہے ایکس کی جگہ پہ ہم نے لکھا ہوا ہے آئی پلس جے سو جب سبسٹیچیوٹ کریں گے لکھا جائے گا without S it will write I plus J star I plus J that certainly is not the square of I plus J what it will plus J times I plus J which is quite different تو اس کو کیسے اوور کم کیا جائے اس کو اوور کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی پیرامیٹرائز میکرو لکھیں تو جہاں پہ آپ نے لکھا اسکوئر ایکس اور پیرنتھسیز کے اندر ایکس ہے آگے جب ڈیفینیشن کی باری آتی ہے تو پہلے تو آپ پوری ڈیفینیشن کو پیرنتھسیز میں ڈال دیں سو ایکس اسٹار ایکس نہ لکھیں آپ پیرنتھسیز کے اندر لکھیں ایکس اسٹار ایکس ابھی بھی کافی نہیں ہے کیونکہ ایکس کا وہی حال ہوگا اگر نیچے آئی پلس جے آ گیا اب کیا کریں کہ جی ایکس کو بھی پرینتھسیز میں ڈالیں so it start reading like sharp define square parentheses X parentheses closed پھر اسپیس دے کے اوپن پرینتھسیز اور پھر ایکس جو ہے وہ پرینتھسیز کے اندر آئے گا پھر اسٹار آئے گا یعنی ملٹیپلائڈ بائی اور پھر پرینتھسیز کے اندر ایکس آئے گا اینڈ پرینتھسیز کلوزڈ اب اس کو ذرا غور سے دیکھیں کہ جب نیچے میں نے جا کے کوڈ میں لکھ دیا اسکوئر اور پیرنتھسیز کے اندر آئی پلس جے وہاں پہ کیا ہوگا کہ وہ پیرنتھسیز بھی یہاں پہ کاپی ہو جائیں گے now I will get I plus J within parentheses star I plus J within parentheses and then the whole thing enclose within brackets this is the correct statement because it will say I plus J multiplied with I plus J so we can use this micro substitution اب what is the difference between using this square X with a function square X کوئی فائدہ نقصان آپ کو نظر آتا ہے whenever we call a function تو کمپائلر نے بھی کچھ کام کرنا ہے لیکن پروگرام جب چل رہا ہوتا ہے اس وقت کافی سارا کام کرنا پڑتا ہے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا ابھی تک میں خیال انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ میں بھی اس کے بات ہوئی تھی کہ جی ہماری جو مشینیں ہیں دس تھیوری آف کمپیوٹیشن یہ وان مشین جو ہے یہ اسٹیک بیسڈ مشین ہے یعنی پوری میمری کو it it makes like a stack اور ہوتا یہ ہے کہ جی ایک پروگرام کی جو اسٹیٹ ہے اور اسٹیٹ ہم کہتے ہیں کہ جی اس کے جتنے بھی ویریبلس ہیں ان کی جو بھی ویلیوز ہیں اس وقت پروگرام کہاں پہ ہے اس کا line number and so on وہ اسٹیک پہ پڑا ہوتا ہے اور اس پہ سیو کر کے پھر ہم وہاں پہ کوئی آرگومنٹ یا پیرامیٹر جو بھی لکھنا ہے وہ لکھ کے پھر ہم فنکشن کو کال بھیج دیتے ہیں so function call that means it's like چلتے چلتے ایک دم یہاں پہ رک جاؤ اور یہاں پہ جا کے کچھ کام کرو اور جب کام ختم ہو جائے گا تو واپس آ کے یہاں سے آگے کو چل پڑنا سو so جب ہم فنکشن کال کرتے ہیں we go off to another place in the code the code picks up the value from the stack does some computation and then comes back returns the control to the main program اور وہ آگے کو چل پڑتا ہے what this means there is considerable overhead اس کو ہم اوور ہیڈ کہتے ہیں یعنی جب بھی ہم فنکشن کو کال کرتے ہیں there is some extra work that needs to be done whenever we do a lot of function calls ایک لوپ ہے اس کے اندر فنکشن کال ہو رہا ہے بار بار ہو رہا ہے تو یہ اوور ہیڈ ہر دفعہ ہوگا یعنی جتنی دفعہ لوپ چلے گی اتنی دفعہ یہ اوور ہیڈ انکر ہوگا اینڈ اوور ہیڈ کو آپ سمجھیں کہ یہ کمپیوٹر ٹائم ہے سو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے کمپیوٹنگ ریسورسز ویسٹ ہوتے ہیں نا obviously there are many situation where we can't do a function call we have to call those function that is all right but in this simple example جس کی میں ابھی بات کر رہا تھا اسکوئر کرنے کی اگر اسکوئر کو میں as a function call treat کروں اور پروگرام وہ دس ہزار دفعہ اسکوئر کا فنکشن کال کرے تو considerable time is wasted way we've done وہ والا کوڈ جو تھا وہ ہو جائے substitute in the code by expanding its example جو ہم لے کے چلے تھے کہ جی آئی پلس جے پرڈ کے اندر وہ کوڈ کے اندر لکھا جاتا ہے یعنی expansion code is compiled what دینس جو پیرامیٹرائز فنکشنز یا میکروز ہیں وہ کافی سارے کمپلیکس آپ لکھ سکتے ہیں اور فائدہ یہی ہے کہ جی جب بھی آپ ان کو استعمال کریں گے فنکشن کال سے بچ جائیں گے کام جو ہے وہ زیادہ تیزی سے ہو جائے گا یعنی it is faster execution less اور اوور ہیڈ اگر اتنا ہی فائدہ ہے ان کا میکروز کا تو ہم فنکشنز کیوں لکھتے ہیں well the answer is simple first one is code bloat یعنی جہاں پہ بھی آپ نے ایک میکرو ڈیفائن کر کے اس کو پیرامیٹرائز میکرو کی ڈیفینیشن دی وہ ڈیفینیشن لکھے نیچے لکھی جائے گی وچ مینس اگر وہ بار بار کوڈ کے اندر آپ شامل کر رہے ہیں تو آپ کا کوڈ موٹا ہوتا جائے گا بلوٹ کر جائے گا so that is called code bloat the the plus side side is is you you getting faster execution down a bigger program یعنی اس کی ایکسیکیوٹیبل فائل بھی بڑی بنے گی sometimes function calls are you got to do some complex work so it is better to define things in and take the overhead of a function call but for simple things like this square اور سم ادر ڈیفینیشن اور substitution it is nice to be able and let it be expanded as part of the preprocessor جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں ان چیزوں کے وہ میں مینشن کرتا چلتا ہوں but you would also discover them by hit اور ٹرائل بٹ ٹو نو جب بھی ہم کوئی میکرو ڈیفائن کرتے ہیں جس نے آرگومنٹس لینے ہیں تو میکرو کے نام کے فوراً بعد اوپن پرس آ جانا چاہیے یعنی وہاں اسپیس نہیں دینی جیسے ہی اسپیس دی تو وہ شارپ ڈیفائن والا پائے والی سچویشن میں آپ چلے گئے کہ جی یہ نام ہے اس کی جگہ پہ یہ سبسٹیوٹ کر دو ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک آرگومنٹ والا میکرو ڈیفائن ہو تو اس کے ساتھ میکرو کے نام کے ساتھ ہی آپ پیرس اوپن کر دیں گے پھر اندر ایک یا اس سے زیادہ آپ آرگومنٹس دے دیتے ہیں یہ نام وہی ہیں جو سی ویریبلس کے نام ہیں بالکل وہی رولز اس کو فالو کرتے ہیں اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو کاما سیپریٹڈ لسٹ ہوگی پھر آپ پیرنتھسز بند کرتے ہیں پھر اسپیس آتی ہے اور اسپیس کے بعد جو ہے وہ میکرو کی ڈیفینیشن آئے گی آئیے یہ ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں جو ذرا سا زیادہ یوزفل ہے یہاں پہ ہم ایریا آف اے سرکل کا ایک میکرو بناتے ہیں اب ایریا آف اے سرکل آپ کو پتا ہے وہ پائی آر اسکوئرڈ ہے R is the of a circle so suppose we have a program جہاں پہ ہم نے سرکل کا ایریا جو ہے وہ بار بار کمپیوٹ کرنا ہے so what we do is we try to write a macro so that the area of the circle is substituted ودریک ایکسپریشن جب بھی ہم کمپیوٹ کرنا چاہیں سو so, اوپر اب دیکھیں اس کو لاجیکلی ہم دو اسٹیپس میں کرتے ہیں پہلے ہمیں پائے کی ضرورت ہے پائے بذات خود ایک نیچرل کانسٹنٹ ہے تو کیوں نہ اس کو بھی ڈیفائن کر لیا جائے تو کیونکہ ہم پائے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے پائے کو ڈیفائن کریں تو ہم کہتے ہیں شارپ ڈیفائن اسپیس پائے ان کیپیٹل پی آئی پھر اسپیس دے کے پائے کی ویلیو لکھ دیتے ہیں the number which we want to use for pi اور وہ اتنی ڈیسیمل پلیسز کا نمبر ہوگا جتنی ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ دیکھیں انٹ فلوٹ ڈبل نہیں چل رہے this is a constant so you can use six decimal places اور ایٹ ڈیسیمل پلیسز وہ کمپیوٹیشن کے اندر استعمال ہوں گی جب پائے ڈیفائن ہو گیا نیکسٹ لائن کہتی ہے sharp define circle area again from a perspective of visibility it would be nice اگر آپ سرکل ایریا پورا کا پورا کیپٹلس میں لکھیں اب سرکل ایریا جو ہے اس کو ایک تو پائی کی ضرورت ہے پائی آلریڈی ڈیفائنڈ ہے اور وہ نیچرل کانسٹینٹ ہے so it's no need to pass it to this function لیکن ایک چیز پاس کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے ریڈیس تو ریڈیس کی جگہ پہ ہم پرنتھس کے اندر ایکس لکھ دیتے ہیں ایکس بھی ہم کیپیٹل لکھیں گے تاکہ وہ کلیئر رہے کہ جی یہ آگے جا کے سبسٹیچیوٹ ہو جائے گا سو so, ہم نے لکھا sharp define circle area parenthesis کے اندر کیپٹل ایکس اور پھر اسپیس دے کے سرکل ایریا کی ڈیفینیشن آ جائے گی اگر تو ہم ڈیفینیشن سمپل لکھتے ہیں which is pi in capital star X star X no semicolon تو یہ سمپل کام جو ہے وہ کر دے گا جہاں پہ بھی آپ سرکل ایریا کو ایک کوئی ویلیو دے رہے ہیں وہاں پہ یہ کمپیوٹیشن ٹھیک ہو جائے گی لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا اگر وہاں پہ آپ ریڈیس جو ہے ایز این الجبریک یا ارتھمیٹک ایکسپریشن دے رہے ہیں تو یہ ڈیفینیشن فیل ہو جائے گی اس کے لیے it is better to enclose all the Xs in their own انس so we write pi star within X star within X اور پھر چاہیں تو سارے کو پرنٹس کے اندر انکلوز eh, کر لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب یہ چھوٹا سا پروگرام آپ کو دکھایا ہوا ہے اس میں اگر دیکھیں تو جہاں پہ جا کے ہم کہتے ہیں سرکل ایریا ریڈیس اور ریڈیس کوئی ویریبل ہے جس کی کوئی ویلیو ہے تو ریڈیس جو ہے وہ آٹومیٹیکلی سرکل ایریا جو ہے وہ پورا کا پورا ریپلیس ہو جائے گا with pi with all the parentheses included and the answer of, of course, is the correct computation of the area of a circle. On the other hand, if we were to do something like کہ جی اس سے اگر دگنا بڑا ہو سرکل یعنی اس کا ریڈیس اس سے ڈبل ہو تو اس کا ایریا کیا ہوگا نا because we have use parens in the definition of the macro we can easily write circle area to star radius and it will work کیونکہ یہ ملٹیپلیکیشن ہے وہ آرڈینری ایکس ود آؤٹ بھی چل جانی تھی because we are are are star star ٹھیک ہے سو ملٹیپلیکیشن جو ہے وہ تو ایکسپینڈ ہو جاتی ہے لیکن اگر کہیں پہ کوئی ایڈیشن یا سبٹریکشن آ جاتی تو پرنتھس کے بغیر یہ ڈیفینیشن فیل کر جاتی so what we want to do is always be religious about the use of whenever we have macros take arguments what else about these head files تھوڑی سی چیزیں ہیں وہ طرح سی کمپلیکس ہیں لیکن آگے چل کے hopefully when you become professional programmers in you writing your own operating system you will learn more about them اور use them properly for the moment یہ میں کہتا چلوں کہ آپ کو پتا ہے کہ جو آپریٹنگ سسٹم کوئی ایک نہیں ہے دنیا میں بہت سارے آپریٹنگ سسٹمس ہیں ونڈوز آپ استعمال کر رہے ہیں اس سے پہلے ڈاس تھا کئی مشینیں جو ہیں پی سیز وہ ڈاس پہ ابھی تک چل رہے ہیں پھر میکن ہے ایپل والوں کا کمپیوٹر اس کا اپنا آپریٹنگ سسٹم ہے میک او ایس اب وہ لائنکس کے اوپر چلا گیا which is like a variant of Unix پھر یونکس کی اپنی پوری ورائٹی ہے یونکس بھی ہے لائنکس بھی ہے سن والوں کا سولارس بھی ہے پھر مین فریم والے آپریٹنگ سسٹمس ہیں ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے the majority of these operating systems I'm not seeing all but the majority has some kind of a C compiler available for it because C is a very elegant operating systems language بہت پاپولر ہے ہر پلیٹفارم پہ مل جاتی ہے فرق کیا آتا ہے کہ جی کہیں پہ کوئی کانسٹینٹ جو ہے وہ تھوڑی جگہ لیتا ہے کہیں پہ زیادہ جگہ لیتا ہے کہیں پہ ویلیوز الٹا کے لکھی جاتی ہیں کئی دفعہ سیدھی لکھی جاتی ہیں کہیں پہ انٹیجر فور بائٹس لیتا ہے کہیں پہ ایٹ بائٹس لیتا ہے and so on by and large وہ سورس کوڈ جو ہم اپنے پروگرامس کے اندر لکھتے ہیں وہ چینج نہیں ہوتا فرام مشین ٹو مشین جو چیز چینج ہوتی ہے وہ یہی ہیڈر فائلس ہیں header files essentially belong to the machine جب بھی ہم سسٹم ہیڈر فائلس کی بات کر رہے ہیں اگر وہ مائی ہیڈر ڈاٹ ایچ کی بات ہو رہی ہے جو ہم نے لکھا ہے وہ تو ہمارے سورس کوڈ کے ساتھ ہی جائے گا لیکن آئی او اسٹریم لے لیں اسٹینڈرڈ لیب لے لیں standard I O dot H لے لیں اسٹرنگ ڈاٹ ایچ لے لیں that may have still variation from machine to machine the nice thing is that over the years جس طرح سے یہ سی کمپائلر ایوالو کرتے رہے ہیں ان کی یہ لائبریری یا ہیڈر فائلز کے نام جو ہیں یہ بھی اسٹینڈرڈ بنتے رہے ہیں سو so, میں نے دیکھا ہے آپ میں سے کئی جو ہیں ہمیں میل بھیجتے ہیں کہ جی وہ کوئی اور کمپائلر استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ان کمپائلرز میں بھی ہیڈر فائلز یہی ہیں I O stream dot H ہے یا کون آئی او ڈاٹ ایچ ہے یا اسٹینڈرڈ لپ ڈاٹ ایچ ہے same applies to operating systems as you change operating systems and you come up with the local version of the C or C plus plus compiler فائلوں کے نام یہی رہتے ہیں so if you were to take your code and port other machine normally آپ کو اپنے پروگرام کے اندر کوئی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آٹومیٹیکلی اس مشین انوائرمنٹ کی انکلوڈ فائل جو ہے جو ہیڈر فائل ہے وہ انکلوڈ کر لے گا and and the the program will compile in percent of cases run without ہاں ایک فیصد وہ ہے جہاں پہ کوئی بہیویر چینج آ جاتی ہے ایک چینج میں نے مینشن بھی کی تھی کہ جی گیٹ سی ایچ ای جو ہے وہ کئی دفعہ صرف کی اسٹروک کے اوپر ایک کیریکٹر پڑھ لیتا ہے اور کئی دفعہ کی اسٹروک اور پھر انٹر بھی دبانا پڑتا ہے پھر جا کے وہ کیریکٹر پڑھتا ہے that's a behaviour change depends on the platform you are using nonetheless using these head a lot of portability so you can use the system files and not carry them with you with you when you change programs from one operating system to another operating system on the other hand جو آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہیڈر فائل تھی وہ بھی پورٹیبلٹی میں ہم کو ہمیں اسسٹ کرتی ہے ان دا سینس دیٹ کہ اس ہیڈر فائل کے اندر آپ نے اپنے جتنے بھی خود فنکشنز لکھے تھے ان کے پروٹوٹائپس ڈال دیے ہیں جتنی ڈیفینیشنس تھیں جو آپ کا پروگرام استعمال کرتا ہے ان کو شارپ ڈیفائنس کے ساتھ آپ نے ڈال دیا ہے کوئی میکروز لکھے ہیں وہ اس میں ڈال دیے ہیں بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے and usually what happens is that as we evolve as programmers we start creating a few standard header files for ourselves because of the style in which we work. ہمارے اسٹائل میں ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم اس طرح سے ڈیفائن کریں گے یہ کچھ کامن فنکشنز ہیں جو بنا لیے ہیں ہم نے تو یہ ہمارے لائبریری فنکشنز بن گئے ہیں یہ ساری چیزیں ہم مائی ہیڈر ڈاٹ ایچ یا جو بھی نام آپ اپنے لیے کریٹ کریں اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں اب جب بھی ہم آپریٹنگ سسٹم یا مشین چینج کر رہے ہیں تو یہ ہیڈر فائل ہمارے پروگرامز کے ساتھ چلی جاتی ہے یا آپ نے کسی اور پروگرام مشین کے اوپر بیٹھ کے کام ہی کرنا ہے تو آپ اپنی ہیڈر فائل لے آئیں گے بھی میں نے تو اپنا سارا یہ کام کیا ہوا ہے نیا پروگرام جو لکھنا ہے اس میں یہ انکلوڈ کر لو so it is quite useful to be able to organise your work in terms of these header files now less useful but more tricky تھوڑے سے آپ کو اگزامپل دیتا چلو مزے کا ایگزامپل دیکھیں میں نے مینشن کیا کہ شارپ ڈیفائن ایک ایسی جادو کی چیز ہے کہ اس کے بعد جو بھی سمبولک نیم لکھا جائے گا and then its definition that definition will replace where name is used in your code اگر آپ بہت زیادہ کریٹو ہیں here's a challenge for you sharp define کے ساتھ آپ اپنی کوئی ووکیبولری ڈیفائن کریں جس کے اندر آگے کوڈ لکھا ہو سی کا code remember it's ordinary substitution everything you write after the sharp define symbol name space دے کے آگے جو چیز لکھیں گے وہ ایز از ریپلیس ہو جائے گی چیلنج میں اس واسطے دے رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہوا ہے ایک جگہ پہ کہ جی ایک ہیڈر فائل انکلوڈ کی ہوئی ہے اور نیچے ایک نظم لکھی ہوئی ہے it looks like an ordinary poem but every word in the poem is actually defined in the header file with a sharp define and it translates into C code so by writing a poem which reads as an English poem وہ ایکچولی سی کا پروگرام ہے نا that is carrying things a little bit too far but you notice that when we do a sharp define and start using head file you can do some very interesting things next time we shall be talking about memory allocation which is where I hope آپ کو پوائنٹرز کی پاور جو ہے وہ نظر آنے لگ پڑے گی اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے خدا حافظ